حضرت عطا بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبید بن عمیر کو کہتے سنا کہ مجھے اس شخصیت نے بیان کیا جنہیں میں قطعاً سچا سمجھتا ہوں میرا خیال ہے کہ ان کا اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا آپ نے لوگوں کو بڑا لمبا قیام کروایا قیام فرماتے تھے پھر رکوع کرتے تھے پھر قیام فرماتے تھے پھر رکوع کرتے تھے پھر قیام فرماتے تھے پھر رکوع فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھیں ہر رکعت میں تین رکوع تھے تیسرا رکوع کرنے کے بعد سجدہ کیا حتیٰ کہ اتنے لمبے قیام کی وجہ سے اس دن کچھ لوگوں پر غشی کی حالت تاری ہو گئی اور ان پر پانی کے ڈول بہائے گئے جب آپ رکوع کو جاتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے آپ نماز سے اس وقت فارغ ہوئے جب سورج بالکل روشن ہو گیا آپ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کی اور فرمایا سورج اور چاند کسی کی موت و حیات کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ذریعے سے ڈراتا ہے لہذا جب وہ بے نور ہو جائیں تو خوف زدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دو حتیٰ کہ وہ روشن ہو جائیں سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اکہتر